الباب الثامن والثلاثون ومئة باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار کافر کو سلام کرنے کے حرام ہونے اور ان کو سلام کا جواب دینے کے طریقے نیز کافروں اور مسلمانوں کی مشترکہ مجلس میں سلام کرنے کے مستحب ہونے کا بیان وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواہ مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصارہ کو سلام کرنے میں پہل مت کرو جب تم ان میں سے کسی کو راستے میں ملو تو اسے راستے کے تنگ تر حصے پر چلنے پر مجبور کر دو مسلم وعن رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم متفق عليه حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں تو تم صرف و علیہم کہا کرو بخاري ومسلم وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی مجلس سے ہوا جس میں مسلمان مشرق بت پرست اور یہود ملے جلے لوگ تھے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا بخاری و مسلم